السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 388 388 تین سو اٹھاسی دھیان سے سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان بندہ کسی مریض کی عیادت کرے اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیق ترجمہ میں اللہ تعالی سے سوال کرتا ہوں جو بڑے ہیں عرش عظیم کے مالک ہیں کہ وہ تم کو شفا دے دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ اس کو ضرور شفا عطا کریں گے البتہ اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہو تو اور بات ہے یہ حدیث ترمزی شریف میں ہے اس لیے اب تشریح سن لیجئے کہ یہ دعا یاد کر لیجئے کسی بھی بیمار کا عیادت کے لیے جائیں تو سات مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اس کے سامنے عربی نہ آئے اردو میں پڑھ لیجئے آپ سات مرتبہ کہہ دیجئے اچھا کوئی دور بیمار کے عادت کے لیے نہیں جا سکتے گھر میں جو بیوی بیمار ہے خدا نخواستہ اس کے سر میں تکلیف ہے اس کے لیے آپ یہ دعا مانگ لیجئے شوہر بیمار ہے اس کے لیے دعا مانگ لیجئے اس طریقے سے کبھی ماں باپ بیمار ہے ان کے لیے دعا مانگ لیجئے یعنی دعا سیکھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے سات مرتبہ پڑھنی ہے سات مرتبہ پڑھنے میں کوئی گھنٹہ نہیں لگتا سات مرتبہ ایک منٹ میں دو منٹ میں آدمی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا اور اگر اس کا موت کا وقت ہے تو اللہ تعالیٰ اسے موت دے دے گا میں اس وقت دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ آجلا دائمہ مستمر عطا فرمائے اور روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ تعالی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی باہی اور جاہی گناہوں سے بھی اللہ حفاظت فرمائے اور ہماری آنکھوں کو بھی اللہ تعالی پاک صاف کرے اور ہمارے آنکھوں کو بھی اللہ مسلمان بنا دے بد نظری سے بد نگاہی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین آمین وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبركاته واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين